کتاب جو تازی رات الہی ہو عرصے عظیم سے آئی ہو جبریل امین لائے ہوں سید المسلیم حضرت محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہو تم نے اس کتاب کو مردوں کے لیے رکھ چھوڑا کہ جب کوئی مرے گا پھر چاول پکائیں گے پھر اسے پڑھیں گے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لیے اور ظلم نہ کرو خدا کا قرآن مردوں کے لیے سبزی ترکاری زندوں کے لیے گوشت اور میں متنجن مرغی تمام کھانا پینا سکوٹر ریل موٹر ہوائی جہاز کوٹھی بنگلہ تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لیے اور کتنی بڑی بے انصافی ہے خدا کا قرآن مردوں کے لیے جب تک کوئی مرے گا نہیں قرآن مجید یاد نہیں آئے گا گھر میں اس کا تلاوت کرنا ثواب نہیں اس کا پڑھنا کار ثواب نہیں اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات نہیں اس کو آنکھوں سے دیکھنا برکت والی بات نہیں اور لوگوں وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے ساری عمر اپنا اور تمام مسئلہ کر کے تمام کی تمام زندگی قرآن کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں گزار دی یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے اور گزرے ہیں کمائی کی ہے ایک اللہ والے کا بیان ہے بزرگ ہے فرماتے ہیں میں پاک میں رہتا تھا تعجب کی نماز کے لیے اٹھتا تھا ایک دن جو اللہ والا اٹھا ہے تعجب کے لیے اور باہر نکلا پانچ منٹ کے بعد گھر میں آ کے بیٹھ کے رونے لگا بیوی بچوں نے پوچھا کیا بات ہے کوئی درد ہے کوئی تکلیف ہے کسی کے مرنے کی خبر ملی اللہ والا رو رو کے کہنے لگا خبر تو نہیں ملی اندیشہ ہو گیا پوچھا کیا کہنے لگے جب بھی ساری زندگی میں تحجد کے لیے اٹھا ہوں لوگ تحجد بڑا کرتے تھے امام مالک مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیا کرتا تھا آج باہر نکلا ہوں کسی گلی میں نظر نہیں آیا ابھی رو ہی رہا تھا مسجد نبی کے چھت پہ کھڑے ہو کر کسی نے اعلان کیا اور مدینے والوں ایمان مالک چل بسا ہے محنت کر کر کے خدمت کر کر کے لوگ جنتی بنے آج لوگ پھوک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں اتنا بڑا عالم اتنا بڑا بزرگ اتنا بڑا محدث صحابہ کا شاگرد صحابہ کو دیکھنے والا امام مالک دبدبا اتنا روگ اتنا مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا مکی کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درخت میں داخل کراؤ ابھی شریف جو پڑھاتا امام مالک اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو تو مدینے کا گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کے دے دو اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درخت میں آنا ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکے کے گورنر کا حدیث آپ کو یاد کرنا چاہتا ہے فرمایا بہت اچھا ایک شرط کو بٹھاؤں گا ایک شرط کو بٹھاؤں گا جو آگے پڑھنے والے پچاس ہزار لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا تم جیسا ہوتا کر کے فوراً بھاگ جاتا لو جی یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے ہاں؟ یہ کوئی مدرسہ ہے چلا رکھی ہے ارے نہیں یہ علاج کیا کرتے تھے غریبوں کے بیٹے آگے بیٹھے گورنر کے بیٹے کو دوسروں میں بٹھایا اور ایک دو دن نہیں دو سال تک مکے کے گورنر کا بیٹھا جوتوں میں بیٹھ کر امام مالک سے احمد اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا دو سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی فرمایا تم گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی شخص بیٹھ جایا کر روگ اتنا دبدبا اتنا سانگ اتنی اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی ساری عمر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے فرمایا کرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آملہ کے تر یتیم کی تلی لگی ہو ادب سیکھو ادب یہ معمولی سے ادب تو آپ لوگ کر نہیں سکتے دوسروں کو بھی ادب بتاتے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں اور ادب کی بات میں تمہیں بتاؤں تین میل کے ایریے میں تین میل کے اندر اندر مدینے شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پیشاب اور پہانا نہیں کیا اور اس کی بات سنو ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکلے ڈر کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں جھاڑو کی ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں اتنی شان کا مالک کھا حدیثوں کا حافظ امام مالک جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد صحابہ کا شاگرد اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ صاحب صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں کھلا جانے کب آئیں گی جو ڈھول چیٹیں گھنگرو کھڑکائے ناچتے پھرے وہ عاشق ہیں اور جو گمبد خدرا کے سامنے بیٹھ کر پندرہ پندرہ سال تک کالی کمری والے کی حدیث پر آئے وہ عاشق نہیں نہ مطلب کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے حضور کی پسند کے بغیر مسلے پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادب کر کے دکھلایا شیخ الاسلام سید ال شیخ العرب ابل اعظم مولانا سید حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے سولہ برس تک گنبد فترا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث بات پڑھائی اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کون صاحب الروزہ بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کالا صاحب بروزہ اور لوگوں اس گنبد خدرات کی مکی کا یہ فرمان ہے اور تنخواہ لے کر کے نہیں اب تو لوگ مدینے کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں ہم گیارہ آدمی گھر کے تھے ایک چکا مسور کی دال موہری کی دال پانی میں ابال کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے فرماتے ہیں مدینے پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے میں چن لاتا تھا اٹھا لاتا تھا شام کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر منہ میں چبا کر چھلکے نگل جاتا تھا اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا کس شان کے لوگ تھے کن عظمتوں کے لوگ تھے آج تو چکر میں لگتا ہے تو پلے کچھ نہیں پڑتا تو قرآن کریم نے ہر چیز نیاز فرمائی یہ جو ہماری نظر نیاز ہے نظر مانتے ہیں منت مانتے ہیں قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرما تھوڑا تو کچھ بھی نہیں نا بچہ بیمار ہو گیا یا اللہ اسے شفا دے تندرستی دے خیر عطا فرما تیرے نام پہ بکرا خیرات کروں گی چھترا خیرات کروں گی کچھ روپے بول دیے غلہ بول دیا تو کپڑا بول دیا تو میں یہ خیرات کروں گی تیرے نام پہ یہ ہے نظر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا اللہ کا تو آج کل کم لوگ نظر مانتے کہ اللہ میاں تو بوڑھا ہو گیا ریٹائر ہو گیا پینشن سے گیا ہوا ہے ہم کو اور بچیرے آ گئے نا چلا پیر بھی جاتے ٹھنڈی لوہے تھا ایڈی وڈی چوٹی رکھتے نمبر بال سر اتنے اگر فلاں جا جا کے چوٹی رہے سا کرار کا پوتر اگر چوٹی رکھ لے تو وہ کرار ہے تو مسلمان کا پوتر چوٹی رکھی پھرے تو مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا قرآن کریم نے اس چیز کو وضاحت سے فرما دیا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے قالت امرأة عمران اس کال تمہارا تو مرا مریمل کی واردہ نے عمران کی گھر والی نے نظر مانی نیاس مانی منہوتی منی ربی لگر سلک یہ قرآن کریم میں نے نہیں بنایا کسی گو نے نہیں بلایا کسی اہل حدیث نے نہیں بلایا کسی اور مذہب والے نے نہیں بلایا اللہ پاک فرماتے ہیں اس پالت مریم علیہ السلام کی اما نے نظر مانی لڑ سو ل اور زمین و آسمان کے مالک قطرے قطرے کا تو مالک ہے ذرے ذرے کا تو مالک ہے بچے بچے کا تو مالک ہے چاند سور ستاروں کا تو ہی مالک ہے ربی نگر سو او میرے رب میں تیری نگر مانتی ہوں تیری من مانگتی ہو یہاں تو اگر کوئی خیرات مانگنے بھی آئے نا جب تک شرک نہ کر لے اس کو ٹیلی نہیں ملتی اگر نظر اللہ ہو آ آگے حسین ہو میں نے شہید کربلا کے عنوان کو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک مطالعہ کی عدالت میں سہدا آئیں گے تشریف لائیں گے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک پوچھے گا تو اپنا قاتل بتا کون ہے تو حضرت حسین فرمائیں گے سائیاں قاتل وقت میں دیکھے تھا اور یہ میری نیاز کھا کھا کے تم میں ٹھیک ہے پہلے کو تو ساری عمر آخری گئی ہے پیاز کھاتے کھاتے کھاتی میرے کٹائی نہیں رہتے میں انہیں کچھ جانتا کہ تو بھی جانتا پہلے ہی دادا مرنا کر فرمایا ربی نظر تو لگ میں نے تیری نظر مار لی میں نے تیری نیاز مار لی معافی بتنی محرا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی تیرے نام پہ وقف کر دوں گی بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی فتقبل منی مریم کی والدہ کو بڑا فکر ہے میں ہزار نظر نہ لوں میں ہزار نیاز پیش کروں اگر قبول وہ نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں نظر بھی اس کی مانی نیاز بھی اس کی مانی اور فرماتی ہے پاتا قبل قبول فرما کی جو میں نے منہ سے لفظ کہا ہے تیرے سوا کون جاننے والا ہے اور جو میرے قلب و جگر میں لگی ہوئی ہے دل میں میری نیت ہے ارادہ ہوا ہے اسے بھی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا مریم علیہ السلام کی اماں نے عمران کی گھر والی نے نظر مامنی پیٹ حمل سے تھی پیٹ سے تھی اولاد تھی جی نہیں یا اللہ تو مجھے اولاد دے یہ جو کچھ مجھے ملے گا اے میرے رب تیرے نام پہ وقف کر دوں گی فلم جو چیز پیٹ میں تھی وہ تو نظر اللہ کے نام پہ مان دی ارادہ یہ ہے کہ تیرا گھر بیت المقدس ہے وہاں چھوڑ دوں گی جھاڑو دیا کرے گا تیرے گھر کی صفائی کیا کرے گا تیرے گھر کا خدمت گزار بنا دوں گی رب میرے اولاد مجھے عطا فرما میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں وقف کر دوں گی جھاڑو وہ دے گا خبر میری ٹھنڈی ہو جائے گی لیکن جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی حضرت مریم کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ لڑکا دے گا اللہ پاک میں بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی لڑکی پیدا ہو گئی اب پچھتا رہی ہے کہ لڑکی بیت المقدس میں کیا کرے گی اس کا کیا کام ہے بیت المقدس میں بچی کا اللہ پاک جل شاہوں نے فرمایا افسوس نہ کر افسوس کر رہی ہے مریم کی والدہ اب کروں کیا یہ تو لڑکی ہے میں لڑکا مانگا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ بیت المقدس میں وقف کر دوں گی اس لڑکی کا وہاں کیا بنے گا افسوس کر رہی ہے اپنی نظر کا کیا کیا کروں ایک یہ لوگ نظر مانتے ہیں ایک ہم لوگ ماننا کرتے ہیں نظر ایک بندہ کھجی لاہور واسطے چڑھا اتنے چڑھا کھڑائی وہ جی رسی ہوں یا کمند جی وہ لے کے اتنے چڑھتا وہ ٹوٹ گئی کجی بڑی اچھی ہوں کی نئے چلنے جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا اتنا دور فاصلہ مگر ایسا کی ہے نا دعا منگی یا اللہ صحیح سالم تندرست جب میں اللہ بن جا تو سو روپیہ تیرے نام سے خیرات کرا تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ نبے دے سا تھوڑا جا ہو تھلے آیا کہ اسی دے سا تھوڑا جا ہو تھلے آیا کہ پنجا دے سا چلو اتر کے آپ کھلا گیا نہیں بھی لینا میں آپ لکھا میں تو تو لایا تو اچھا تو نظروں کا بھی حال یہ ہے مگر مریم علیہ السلام کی والدہ کو بڑا افسوس ہو رہا الہی اب کیا کروں پرماں ببادی بباد بما بغت ایک لڑکی ہے یہ وہاں کیا کرے گی کیا کام ہے اس کا وہاں افسوس میں بیٹھی ہے آواز آئی مریم کی والدہ لڑکی تو میں نے بنائی نا تجھے کیا معلوم ہے یہ وہ لڑکی ہے جس پہ ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے میں اپنی یکسائی میں اپنی وحدانیت میں اپنی توحید میں اپنا وحدہ لا شریک ہونا میں اپنا بے مثل بے مثال ہونا اس بچی سے اور اس بچی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے تو اور تو کر رہی ہے میں مسکرا رہا ہوں میں اپنی قدرت کا لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتا ہوں بڑے سب بکروں کا لون تھا تجھے کیا معلوم ہے ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی ابھی تو اللہ کی اپنی پسند ہے کسی کا کسی کی لڑکی پسند کسی کا لڑکا ہی پسند نہیں ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں کفر کر کر کے مر رہے ہیں شرک کر کر کے مر رہے ہیں قتل کر کر کے مر رہے ہیں ظلم کر کر کے مر رہے ہیں دوسروں کا حق کھا کھا کے مر رہے ہیں ستا ستا کے قوم کو لوگوں کو مر رہے ہیں ایسے بھی تو لوگ ہیں باس آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کے فرشتے روکتے ہیں الہی وہ تیرا نام لینے والا کہاں چلا گیا اور بعض ایسا مرتا ہے کہ زمین بھی کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس منہوس کے قدموں سے مجھے پاک کر دیا زانی بدماش حرام خور زمین بھی کو پکارتی ہے زمین کے جس ٹکڑے سے امر مدا کی طرح بدماشی لوگ کرتے ہیں خدا کی قسم قرآن کرتا ہے سے زمین کاپتی ہے ہمارے معاشرے میں برائی کوئی نہیں ہی کچھ نہیں کون پوچھنے والا ہے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلاط السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے حکم دیا سنو جو اللہ چیز قبول کر لے فرمایا والدہ مریم اے مریم کی اماں جب یہ میرے نظر کر دی لڑکی سمجھو ذرا جب میرے نظر کر دی میرے نام کی یہ نیاز ہے اور نظر ہے اب نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں میں نام رکھوں گا خدا کہتا میں نام رکھوں گا فرما وإني سميتها مريم وإني أعوذ بك اس کو میری پناہ میں دے نام بھی میں رکھتا ہوں پناہ میں بھی میری ہو سميتها مريم وإني بك وذريتها من الشيطان الرجيم آپ کی ختم نبوت کا پیغام بچے کے دل میں بٹھائیں گے شیطان کہتا ہے اذان کہنے والا تو جب آئے گا آئے گا پہلے میں اپنا نمبر لگاؤں تو وہ بچے کے دل پر انگلی مارتا ہے کہ شیطان کی اس انگلی سے دو آدمی بچے ایک میں اور ایک علیہ السلام سب کو وہ انگلی مارتا ہے تاکہ آزاد ہونے سے پہلے میں اپنا شہر ڈال دوں اپنا اثر ڈال دوں اور بھی آج کل تو ہو گیا صحیح رہا ہے اذان کا اثر نہیں تقبیر کا اثر نہیں شیطان کی انگلی جو ہے وہ آدمی بڈھا ہو جاتا ہے مگر وہ انگلی چھوڑتا ہی نہیں ساری عمر گناہوں میں برباد حالانکہ روم کہتا ہے کہ سب کے سب ہے راہ رو پورے فنا سب کے سب ہے راہ رو پورے فنا بہ رہی ہے ہر طرف چوڑے فنا ہر طرف بربادی اور فلاں کا مکان پا سارا ہے اسی کو کہتا کہ سب کے سب ہے رو پورے فلا بہ رہی ہے ہر طرف جور فلا آتی ہے ہر چیز سے پورے فلا کون باقی رہے گا طرف سے تمام کی بربادی ہے نہ یہ بلڈنگ رہیں گی نہ یہ عمارت رہیں گی نہ یہ گملے رہیں گے نہ یہ تخت و تاج رہیں گے نہ یہ آسمان رہے گا نہ یہ پہاڑ نہ یہ زمین نہ یہ سمندر نہ یہ دریا نہ یہ باغ و بہار کوئی شہری رہے گی تمام چیزوں کو فنا جائے گی تو حضرت مریم علیہ السلام السلام کی اماں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دے دیا اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں وہ انی وہابق وزوریہ کہا میرے شیفان الرویم کہ شیطان کے رجم سے شیطان کے اثر سے اس لڑکی کو اور اس کے بیٹے کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں چنانچہ کے حضرت مریم علیہ السلاط والسلام سلام کی کہ والدہ کی یہ نظر اللہ نے قبول فرمائی آگے ہے تقبلہ ربو ہا بھی قبول حسن مم حسن نباتن حسن کر کریا والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ یہ جی دن آ رہے ہیں ہم گڑھ چیکر کر دیں سے دن اب پھریں گے نا سوٹیوں پہ وہ چھ لٹکا کے ہاں، جھمر مرندے کے کافلے بڑے کے ناسیا کے اٹھے اکھے آؤ فلانی جاتے آؤ فلانی جاتے آؤ فلانی جاتے اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا تو مریم وذريتها من الشيطان الرجيم اللہ کا قرآن کتنا پیارا پاک کلام اللہ کا کلام جبری امین کا لایا ہوا کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر مبارک کا تلاوت کیا ہوا کلام صحابہ اکرام نے پڑھا آئمہ نے پڑھا کتبوں نے پڑھا ابدانوں نے پڑھا اولیاء اکرام نے پڑھا اب بھی نیک لوگ غریب پڑھتے ہیں ارے کتنی برکت والی کتاب ہے جس میں یہ موجود ہے کہ نظر اللہ کی یاد اللہ کی اب بچی کی گھر میں پلتی رہی ہو گئی میرے تیرے جیسے ہوتے تو ہیرا تیری کر لیتے نا میں نے تو نظر مانگی تھی کہ لڑکا ہوگا ایک لڑکی ہوگی لڑکی وہاں کیا کرے گی میں تو نہیں بھیجتی اور لڑکا ہوگا یا پھر دیکھی جائے گی اور اللہ کو مولانا ہی مسئلہ بتا دیتا اس نے اس کے بدلے میں پیسے دیا بڑا جلدی مسئلہ بدلتا میں کہتا ہوں آج کھانے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں پینے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں پہننے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں دوا ملاوٹ کے بغیر نہیں اور تمہیں کیا معلوم ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی کم توڑنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے لیکن جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے وہ محبت کے رنگ میں کرتا ہے اس لیے تمہیں پتا نہیں چلتا وہ رنگ دوسرا پیش کرتا ہے والدہ مریم نے بچی سیانی ہوگی بیت المقدس اللہ اکبر وہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے قبلہ اول پانچ سو سے زیادہ علیہ السلام کی قبریں ہیں پانچ سو یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے اسحاق علیہ السلام کی قبر وہاں ہے یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں ہے سلمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہے ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے زکری علیہ السلام کی قبر وہاں ہے اللہ جانے پانچ سو سے زیادہ غریب قبر پیغمبروں کی تمام کی قبریں بیت المقدس میں آج موسا علیہ السلام کی قبر پہ یوشا علیہ سلاق و کی قبر پہ صالح علیہ سلاق و کی قبر پہ حود علیہ السلام کی قبر پہ یوسف علیہ السلام کی قبر پہ اسرائیل کینٹ کند آتے پھرتے ہیں پوری دنیا کا مسلمان ڈوب کے نہیں مر جاتا شرم نہیں آتی مکان بنانے میں لگے ہوئے ہم سارے بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں مربے بنانے میں لگے ہوئے ہیں ایک شادی کے بجائے دوسری شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ بیت المقدس کی کتنی بے حکومتی ہو گئی وہ لوگ زندہ ہوتے حضرت ابو طلحہ تلال ساری اللہ تعالیٰ کی سارے ازوات میں سارے دیہات میں شریک ہوئے کھوئے لما کی رات میں مکے پاک میں آ کر بیٹھ کی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ ستر سال کی عمر ہے بدر میں شریف بڑا زخم آیا عہد میں شریف ہوئے بڑا زخم آیا الین میں شریف ہوئے بڑا بڑے جنگوں میں شریک ہوئے ستر سال کی عمر ہو گئی مدینے پاک میں پھر لال ہوگا ساؤں سال مزا ہی في سبيل الله ستر سال کی عمر ہے صحابی کی گھر والوں کو کہنے لگا میرا سامان تیار کرو جہاد میں جاؤں گا بیٹیاں بیٹے نوہیں بہویں گھر والی بہن بچے سارے اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگا ابو طلحہ بتھیرے جنگ کیے بتھیرے رسوات میں شریک ہوئے ہو ہر جہاد میں شریک ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام مبارک کی حفاظت کیا کرتا تھا اندازہ لگا یہ ہاتھ کما کر تیرا بچوں کے لیے لائے گا بیوی کے لیے لائے گا خدا کی قسم ابو طلحہ کا ہاتھ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر جلتے جلتے جلدی ہو گیا بہت میں سینے سے اتنے تیر کھائے اور بار بار کا طلحہ کالی کملی والے سب کے نیچے رکھو میں کلی ہو جاؤں تیری جان بچ جائے گھر والوں نے بڑا کہا کہ ابو صلاح کی آپ کی یہ ہے ہم ستر سال کی تیری عمر ہے جان میں جان نہیں ہے ہم کیا کرے گا جا کے خدا کی قسم جواب سنو آج کل کے بوڑھے کہتے ہیں کہ نماز پڑھوں رستہ نظر نہیں آتا وضو صحیح نہیں رہتا پیشاب کے خطرے آ جاتے ہیں اور اگر ہم کو نماز نہیں پڑھ سکتا ہم کو روزہ نہیں رکھ سکتا کو تجھے قرآن نظر نہیں آتا جوانی میں تو نے نہیں کیا اب تو کر نہیں سکتا پھر جنت بھی باپ کی کو نہیں نا جوانی یوز برباد کرتی بڑھے میں کچھ بن نہیں پڑتا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بار بار اس پیسے میں آپ کو ابھی جاؤں گا مجھے جانا ضرور ہے میں کیسا مسلمان ہوں قرآن کریم مجھے للکارتا ہے تم ملو رسول ہی رکھوں گی ہی ڈھونڈا ہی سبھی اللہ نے مجھے بلایا رب العالمین نے مجھے بلایا اور دین کے لوگوں نے حملہ کر دیا قرآن کے لوگوں نے حملہ کر دیا اسلام کے لوگوں نے حملہ کر دیا اصل بات آخری میری ایک بات سمجھ لو ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق یہ تھا آج ہم مکان کو اپنا سمجھتے ہیں مکان کو اپنا سمجھتے ہیں لڑیں گے بھی مریں گے بھی ماریں گے بھی مکان اپنا ہے دکان اپنی ہے زمین اپنی ہے قرآن کسی اور کا ہے اس پر کون مرے کون کہے قرآن میرا ہے دین میرا ہے ایمان میرا ہے اسلام میرا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدین پاک میں حضور کا میزبان اللہ اللہ نیچے کی منزل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے آرام کروں گا اوپر تم چلے جاؤ دو منزلہ مکان تھا یوں اللہ حضور نے فرمایا تم اوپر سے عرض بھی کیا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں ہم نیچے رہیں گے فرمایا نہ ملنے جلنے والے آئیں گے بیوی بچوں کو اوپر رکھیں حکم دے دیا علماء نے لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی نے ساری رات کبھی نیند نہیں کی کونے میں لگے کھڑے رہتے تھے نیچے جائے حکم کے خلاف ورزی ہے اوپر کھو جائے نیچے ندی اوپر ہم ساری رات جاگتے بے ادبی سے لڑکے مارے کونے میں لگے کھڑے رہتے ایک دن پانی بکھر گیا چھت پہ معمولی کی چھت تھی اب بتاؤ آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے کہ اگر پانی چھت پہ بکھر جائے گر جائے تو جو رضائی تھی نا میرا بیوی کے اوڑنے کی اس رضائی کو پانی پہ ڈال کر اسے جذب کیا نیچے اگر حضور کے اوپر چھت کا پانی ختم گیا تو ہم مارے جائیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے ہیں اپنی رضائی خراب کر دی حضور تک پانی نہ پہنچ جائے تکلیف نہ ہو جائے نیند نہ اکھڑ جائے پریشانی نہ ہو جائے جامع کرم سنو میری ایک بات جامع کرم جی کے اندر ایک حدیث موجود ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو توجہ کریں صاحب ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن ہر امتی کا امال نامہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے خود خود سوچو ایمانداری سے سوچو ہمارے یہ عمل جب حضور کے سامنے جاتے ہوں گے راضی ہوتے ہوں گے کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہم سے ہفتے میں دو مرتبہ ہمارے نام آباد حضور کریم صلی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں چلو مسلم کی روایت سے ہی شرم کرنی چاہیے ہمیں خیرت کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا پروگرام ہے کیا ہمارا ارادہ ہے کہاں جانا چاہتے ہیں اور کدھر کو چل دیے وہ ایک مرتبہ کی بات بتایا کرے ساتھی کے دو بڈے تھے ہندوستان کیا ہے وہ بیچارے کراچی جانا تھا اسٹیشن ملتان سے گئے گاڑی کے اوپر کی سیٹوں میں بیٹھ گئے جو لے کے سامان کے اوپر اوپر بیٹھ گئے جا رہے ہیں کراچی گاڑی جا رہی ہے لاہور خوب سفر کیا خوب سفر کیا جب ڈرائیور لایا نا لے والوں سے پوچھا تم کہاں جاؤ گے بھائی کہ لاہور ایک منڈا کر لگا دیکھو اللہ کی شان اوپر والے کراچی جا رہے ہیں نیچے والے لاہور جا رہے ہیں نیچے والے سارے لاہور جا رہے ہیں اوپر والے کراچی جا رہے ہیں اللہ کی شان دیکھو اس کو اپنی قیمت متعین کرو اس کو اپنے نام آلام کو چیک کرو آدمی رات میں دن میں یہ سوچے کہ میرا رخ کدھر کو ہے کدھر جا رہا ہوں کیا میرا دفتر تیار ہو رہا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں بلکہ یوں فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ تکلیف لے جانے کے لیے کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا میدان جہاد میں لگے جی آپ تو بوڑھے ہو گئے آپ کیا کریں گے فرمایا نہیں بیمار بھی ہو بوڑھا بھی ہو ساتھ لے کے جانا اور صحابہ سے کہا کہ اگر میری راستے میں موت آ جائے میری میت کو پھینکنا نہیں میدان جہاد میں جا کے ڈال دینا شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر مجھ پر آ جائے قیامت کا دل ہوگا خدا پوچھے گا اب وہ لوگ دنیا سے کیا لایا کروں گا الہی تیرے محبوب کا میزبان بنا تھا پر میں شہید تو نہ ہو سکا پر تیرے مجاہد کی ایک سواری کا پیر مجھ پر رکھا گیا تھا یہ نشانی لے کر آیا ان لوگوں کے دلوں میں یقین اور ایمان سمایا ہوا تھا اسی پر وہ لوگ کامیاب تھے اور زندگی جو تھی انہوں نے گن گن کر کے گزاری سانس گن گن کر کے لیا کرتے تھے اسی کو قرآن کریم کا تاب مالی کمبوشی کم لالی کم خیر اللہ کم کم مال بھی جان بھی اللہ کے نام پر جب آدمی کھپاتا ہے یقین کر کے کھپکتا ہے اور پختہ یقین جب دل میں بسا لیتا ہے تو اللہ پاک جل نشان ہو اس کو دنیا ہی میں اس قسم کی خوشخبریاں اطمینان قلب عطا ہو جاتا ہے جس کی انتہا نہیں رہتی بے شمار اللہ والوں کو ہم نے سنا دیکھا جن کا آخری وقت عجیب طریقے سے اللہ پاک لایا اب دیکھو نا کسی کے بس کی بات میں ایک آدمی اسپتالوں میں ٹکے گولی چیرا پاڑی آپریشن خرچہ پانی روپیہ خرچ بیوی بچے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اور ایک آدمی کی موت کس طریقے سے آ جائے کہ سر سجدے میں رکھا ادھر آواز آئی سر تیرا ہے سر میرا ہے جولی تیری ہے آتا میری ہے جا سجدہ ہی کرتا ہوں جا تیری زبان ہو سبحان ربی لالا ہو اور میرے پاس آ جا ابھی میں اپنے ساتھیوں سے یہ بابل پور سے تقریب لاتے ہیں دوست چودھری خان صاحب ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے اذان دی اور لا الہ الا اللہ سیکر میں اذان دی ٹھیک ٹھاک اور زمین پہ بیٹھا جان نکل گئی یعنی اپنی قبر سے اٹھے گا کوئی کچھ وقت ہوا اٹھے گا وہ اللہ والا اذان دیتا ہوا اٹھے گا ابھی بڑا مراد رسم کہ قبر پہ اذان دیا کرو جب ہم پوچھتے ہیں تو بھائی یہ قبر پہ اذان کیوں اب وہ جو مردہ ہے نا ہے اذان سن کے لوگوں ہو روپا سانپتا ہے وضو کرتا ہے مسلح بچھانتا ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس نے ساری عمر میں اذان سن کر کل منہ سے نہیں نکلا مسجد کی طرف نہیں گیا بند نہیں کی گانے کی دکان بند نہیں کی ساری عمر کو نماز کو لگائے اس میں رگڑے لے اور اب لاکھوں مر مٹی بیچ میں ہے اوپر ملنا کھڑا ہوا زام دے رہا ہے ملک آپ یہ جانے مسجد میں جائے گا اٹھ کے اب تو ضرور اٹھ کے جائے گا یہ کیسے یہ تمام چیزیں نکالی ہیں ہاں جو حدیث پاک میں ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکیرین آتے ہیں اور اسے زندہ کر لیتے ہیں تو اسے اثر کی نماز کا تنگ وقت نظر آتا ہے اثر کی نماز کا تھوڑا وقت نظر آتا ہے تم کہتا جاؤ نہیں چھوڑ دو مجھے میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا پہلے نماز پڑھ لو پھر تم سے بات کروں گا پھر اس سے کہتے ہیں چلو ہو گئی ساری بات بس اتنی بات کروانا چاہتے تھے اس کو فکر ہوتا ہے ہائے ہائے نماز گئی سورج ڈوبنے کو ہو رہا ہے بس میں سو گیا تھا نماز کو دیر ہوگی اس سے کہتے ہیں جا سب تیرا حساب و کتاب سب ہو چکا ہے مگر یہ وہی تو کرے گا نا جس نے نماز کبھی چھوڑی ہی نہیں اور آج ہم دکان سے اگر چل بھی پڑے نماز کے لیے رستے مل گیا جس جی، سے دس روپے لینے ہیں تو بھی جب کے شروعات کرے مکان پہ گیا تھا تجھے آواز بھی تھی گھنٹی گڑکائی تھی پھر بچی نکلی تھی پھر لمبا قصہ جو شروع کیا نا لوگ نماز دکان بھی گئی اور نماز بھی گئی دین اسلام حق ہے قرآن بر حق ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان پر حق ہے اس لیے اپنی زندگی میں غور کرو بدعت کے پیچھے نہ لگو سر کپ سے نہ لگو کفر و نفاذ کے پیچھے نہ لگو اللہ صاحب قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن ہدایت کا گھر ہے کلام الہی ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ قرآن سیکھو اس میں جو بات آ جائے وہ صحیح ہے جو اس میں نہ آئے کہتا رہے وہ بات صحیح نہیں غلط ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کا قدر دان بنائے یا الحمد رب یہاں صوفی محمد یاسین ہمارے ساتھی ہیں رام کلی کے اس کی والدہ انتقال کر کے تمام حضرات ان کی بخشش کے لیے دعا کریں اور کوئی سنگھ میں محمد شریف گل بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے لیے بھی دعا کرو اور بھی کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب بیماروں کو شفا کا فرما یا اللہ وہ یاسین کی والدہ بچاری ساری دنیا سے رخصت ہوگی مرحوما کو جن کی خداش میں عطا فرما یا اللہ اس کے بھول اور لغزش اور گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ آج گری صاحب کو اللہ پاک تندرستی سے عطا فرما کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما اور چودھری نظیر صاحب ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں ان کی بیوی کا زیادہ یوں بھی خیال رہتا ہے کہ وہ ہمارے بارہ مہینے کے جمعے کی مختلف تھی رمضان میں بھی گرمی کبھی گماری چھوڑتی تھی دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ اس کی خبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ ہم سب کے گھر والے والدین آبا و اجداد رشتے دار جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ سب کی مقصد فرما سب کی قبروں کے کرم فرما یا اللہ وہ بے بےکش ہیں بے بس ہیں تو کریم ہے کرم فرما یا اللہ رحم کا معاملہ فرما یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما یا رحم الرحمین رحمت کی بارش عطا فرما یا اکرم الاکرمین تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے عبد الرحمان کی والدہ حاضر میرے ساتھ حج کرنے بھی گئی تھی بڑی خدمت گزار ہے طبیعت خراب اللہ پاک شفا شاملہ عطا فرما یہ محمد یاسین سبزی مارکیٹ میں جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکتوں سے نواز دے اور جتنے بھی آپ لوگ آتے ہیں دور سے نزدیک سے یا اللہ سب کی مشکلوں کا آسان فرما سب کے روزی رزق میں برکت فرما ساتھی ہے اپنا دوست ہے میرے حضرت صاحب کا مرید ہے اللہ پاک قرضے کو دور کرنے کی کوشش عطا فرمائے خیر و برکت سے نواز دے ہم سب کی تندرستی دور فرما خراب دستی عطا فرما یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے سب کی مشکلوں کو آسان فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما یا اللہ سب کی اولاد کو فرما بردار اور نمازی بنا ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ حاصل کے حسد سے بچا ظالم کے ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا یا اللہ فتنہ پرداروں سے بچا اپنی اپنی امال میں جگہ عطا فرما یا اللہ تین دنیا کی سلامتی امن و عافیت عطا فرما یا اللہ تین دنیا کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا یا اللہ موت کی تلخی سے بچا قبر کی تباہی سے بچا اصل کی بربادی سے بچا جہنم کے دردناک عذاب سے بچا یا اللہ پور شراب کی سخت اور خطرائن مشکل ترین گھڑی سے بچا یا اللہ تیری رحمت کام آ جائے رب تقبل بن لال نقم کے سب اللہ مسجد مدرسے کے میرے جتنے خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت پتا فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد بن والی